کی صورت ہوتی ہے آج کا ہمارا موضوع ہے فیضان حج اور فیضان حج کے اندر انشاء شاء اللہ الرحمن ہم آپ کو پورا طریقہ تو بیان نہیں کر پائیں گے اس انداز سے مگر ہم کچھ عملی طریقے جو امیر علیہ سنت نے حج کے تعلق سے کچھ چیزیں دکھائی ہیں کچھ بتائی ہیں کچھ سمجھائی ہیں وہ ہم آپ کو پریکٹیکلز جو ہیں وہ مدنی گلدستوں کی صورت میں بیان کریں گے اور آپ پورا یہ کہاں سے دیکھ سکیں گے کیا کر سکیں گے وہ بھی ان اللہ الرحمن آپ کو بیان کرنے کی ہماری نیت ہے اور اس کے ساتھ یعنی آپ کو پہلے یعنی یوں سمجھیے کہ کابۃ اللہ شریف کے گرد لے کر جائیں گے پھر احرام بھی بندھوائیں گے تصور میں اور اس کے ساتھ ساتھ رمی بھی ہوگی رمل بھی ہوگا اور دیگر چیزیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو کچھ پریکٹیکلس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہاں تک کہ آپ یوں سمجھیے کہ احرام ماننا ہے نا اس کے بھی کچھ پریکٹیکلس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ہم انشاءاللہ شاء اللہ فیضان حج میں دکھائیں گے اور مدینہ شریف میں جالی مبارک پر کس طرح حاضری دینی ہے ہم آپ کو ان شاء اللہ رحمان وہ بھی مدنی گلدستے سے دکھائیں گے اور یہ پریکٹیکلس کے ذریعے ہوگا کچھ ڈیموز وغیرہ اور کچھ چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی یہ امیر علیہ سنت نے جو بیان کیا ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا ان شاء اللہ الرحمن تو فیضان مدنی مذاکرہ فیضان حج جاری ہے اور آئیے حجر اسود کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس مطلب کابت اللہ شریف کا نقشہ موجود ہوگا جو چیز جو عمارت بنائی ہوئی اس کے ذریعے ہمیں سنت نے جو مدری پھول دیے ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آگے کیا ہے وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں چلیے شریف شبی آپ کے سامنے ہے اور یہ جو گول دائرہ ہے یہ چاندی کا خول ہے اور اس کے بیچوں بیچ جو ہے وہ کالے رنگ کا پتھر ہے اس کو حجر اسمد کہتے ہیں حجر اسمد کے معنی کالا پتھر جب یہ تشریف لایا تھا یہ جنت سے تشریف لایا تھا جب تک اللہ نے چاہا جبل ابھی قبیس پر اس نے قیام کیا پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ربیع اللہ علیہ نبی والے مسلاۃ وسلام نے کابت اللہ شریف کی تعمیر کی تو پتھر کی ضرورت پڑی وہ تو پھر یہ اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا جبل ابھی قبیس اس وقت بھی موجود تھا راستے میں جبریل امین مل گئے اور کہا کہ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس طرح یہ دو پتھر بتائے ایک چھوٹا تھا سائز میں ایک بڑا عظمت میں دونوں بڑے جبریل امین نے کہا کہ یہ چھوٹا پتھر ہے نا اس کو تو کابے شریف کے کونے میں لگا دینا اور یہ جو بڑا پتھر ہے اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کرے تو وہ جو چھوٹا یہ ہے اب یہ پہلے یہ سفید تھا جب کعبہ شریف میں اس کو نصب کیا گیا تو اس سے روشنی نکلنے لگی جہاں جہاں تک روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہوئی سبحان اللہ تو یہ آج کل کے حساب سے تقریباً کعبہ شریف سے یعنی مسجد حرام سے لے کر سمجھو کہ ایک سو ستائیس کلو میٹر میں وہ پھیلی ہوئی ہے حرم کی حدود تو یہ پہلے سفید تھا حدیث شریف میں کہ جب یہ جنت سے آیا تو سفید تھا یعنی حجر ابیز تھا سفید پتھر اور انسانوں کے گناہوں کے سبب یہ کالا ہو گیا اب حجر اسود یہ تو حاجیوں کو اس کا استعلام کرنا ہوتا ہے یہ وہ خوش نصیب جنتی پتھر ہے جس کو میرے پیارے آتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یقیناً چوما ہے اپنے مبارک ہوٹ اس کو لگائیں ایسا خوش نصیب پتھر ہے تو طواف میں پھیرے سات ہوتے ہیں اور اصطلاح میں حجر یہ آٹھ ہوتے ہیں شروع میں اصطلاح میں حجر کیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ میں ارد کروں گا اور جب سات پھیرے مکمل کر لیے ہر پھیرے میں کیا جاتا ہے اور سات پھیرے مکمل کرنے کے بعد آٹھویں بار کیا جاتا ہے تو استلام کا طریقہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا جب تب کا طریقہ عرض کرنے لگوں گا اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں بھی دیکھنے میں کامیاب رہا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ تو بات کانوں پر پڑتی ہی رہتی ہوگی اور معلوم ہونا تو ضروری ہی ہے کہ جو چیز ہماری ضرورت کی ہو وہ ضرورت کے مسائل ہمیں آنے چاہیے لازم ہیں اور جن کو حج کے لیے جانا ہے تو ان کو حج کے مسائل معلوم ہونے چاہیے عمرہ کرنے والے کے لیے جو جانا چاہتے ہیں عاشقان رسول جن کا اہتمام انتظام وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ لازم بات ہے وہ ان کے مسائل سیکھیں گے تو یہ مسائل تو سیکھنے گے امیر السنت کی کتاب رفیق الحرمین اس کا تو آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے ہر وقت سفر مدینہ میں رفیق الحرامین ساتھ ہونی چاہیے ساتھ طلبہ کرام کو تو یہ گھول کر پی لینی چاہیے اور اس کا فائدہ ایک تو یہی ہوگا کہ موسم حج اور ان قریب حج کی آوازیں آئیں گی لبئی کی صدایں آئیں گی تو اس وقت ان مسائل کا پڑھ لینا بھی مفید ترین ہے اور اس کا مطالعہ ہونا چاہیے اور ہمارے مدنی انعام میں امیر السنت کی کتب و رسائل مکمل پڑھنے کا بھی مدنی انعام ہے تو وہ مدنی انعام جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے امیر السنت کی کتابوں کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے دیکھیں مسائل تو آپ کو آ جائیں گے سرد الشریہ نے یہاں تک ارشاد فرمائے کہ جو بھی زائرین مدینہ ہیں یعنی حج کے لیے جو عاشقان رسول جا رہے ہوں تو وہ کسی بھی تجربے کار حاجی سے کے تجربے حاصل کریں مشورے کریں وغیرہ اس طرح کے آپ کے کچھ فرمان بھی ہیں تو امیر السنت کے جو مدنی گلدسے ہوتے ہیں یا امیر السنت کی کتب و رسائل ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مسائل معلوم ہوں گے اور مسائل کا معلوم ہونا جن کی ضرورت کے مسائل ہیں ان کے لیے ان مسائل کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے لازم ہے ان کو سیکھنا بھی ضروری ہے تو وہ تو آپ کو فائدہ حاصل ہی ہوگا ساتھ ساتھ جیسے جامعۃ المدینہ جڑا والا ہمارے ساتھ ہیں تو اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ امیر علیہ سنت کی جب آپ کتب و رسائل ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ امیر سنت کے مدنی گلدستے اور کتب و رسائل کا مطالعہ کریں گے تو امیر سنت کے تجربات بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ عشق ذوق شوق اس میں بھی اضافہ ہوگا تو آئیے ہم اب چلتے ہیں اپنے مدنی گلدسے کی طرف متاف کی طرف طواف کا نام تو سنا ہوتا ہے متاف کا نام بھی یہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام میں تو سنا ہوتا ہوگا اور بہتوں کو معلوم بھی ہوگا متاف کیا ہے اور مدانی شہر کے ناظرین کو اس کی وضاحت بھی ملے آئیے امیر السنت کے مدانی گلدسے کی طرف چلتے ہیں چلیے جی متاف اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں طواف کیا جاتا ہے تو کہوت اللہ شریف کے گرد ماربل بچھا ہوا ہے فرش بنا ہوا ہے وہاں طواف کرتے ہیں تو یہ طواف جہاں کہہ جاتا ہے یہ جگہ جو ہے یہ متاف کہلاتی ہے جیسے یہ جگہ یہ جگہ یہ بھی متافی کے حصے ہیں یہ طواف کا منظر ہے اب جس زمین پر یہ چل رہے ہیں نا یہ زمین متاف کہلاتی ہے دیکھو کچھ کچھ حصہ نظر آ رہا ہے یعنی یہ لاکھوں لاکھ افراد ہر سال حاضر ہوتے ہیں ہے نا تو آخر کوئی تو بات ہے نا کہ یہ اربوں خربوں روپے ہر سال اس پہ خرچ کیا جاتا ہے تو آپ کو اٹھ کر مشورہ دے دے کہ یہ سب چھوڑ کر غریبوں کو دے دو تو کس کی سمجھ میں آئے گا نوز و بلّہ یہ سب اچھا کام ہے اور اچھا خرچ ہے اور یہ یہ پیسے اس کے لگتے جس کا نصیب اچھا ہوتا ہے عشق دے چلنے ہی نمبر نئے گئے عقل مندہ اے عمرہ مطاف بھی آپ نے سنا اور مطاف کے ساتھ ساتھ عظمت حج کا مدنی پھول بھی اللہ سنت نے بیان کیا اللہ رب العالمین ہمیں یہ مقدس مقام دیکھنے کی یہاں جانے کی یہاں طواف کرنے کی سعی کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے عرفات جانے مینا جانے مصطرفہ جانے رمی کرنے رمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ابھی تو آپ یہ دیکھیں امیر سنت نے بھی اس وقت احرام باندھا ہوا ہے جو آپ کو مدنی گلت سے دکھا رہے ہیں اور امیر علیہ سنت جو ہے وہ ہمیں کچھ پودری پھول بھی بیان کر رہے ہیں کچھ ذوق کی باتیں بھی ہیں کچھ شوق کی باتیں بھی ہیں اور ابھی ہم نے حاضری مدینہ کی طرف بھی اپنے سلسلوں میں جانا ہے آج کے سلسلے میں تو ہم نہیں جا پائیں گے اور ابھی ہم چل رہے ہیں باب کعبہ کی طرف اور ملتزم یہ کیا ہوتا ہے اور کیا چیز ہے کیا تفصیل ہے آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف یہ باب الکعبہ یعنی کعبہ شریف کا دروازہ ہے یہ سونے کا بنا ہوا ہے اور زمین سے کچھ بلند ہے عام آدمی اس میں چڑھ نہیں سکتا جب تک کوئی سیڑھی وغیرہ نہ لگائی جائے خاص خاص مواقع پر اس کو کھولتے ہیں اور اس میں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اندر داخل ہوتے ہیں باب الکعبہ اور حجر اسود بابل الکعبہ ہے نا اور یہ حجر اسود یہ دیکھیے نظر آ رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں یہ جو دیوار ہے یہ ملتظم کہلاتی ہے سات پھیرے کرنے کے بعد وہ اس میں ملتظم سے لپٹ کر دعا کرتے ہیں ملتظم سے لپٹ کے دعا کی جاتی ہے اور اللہ تعالی ہمیں وہاں جانا نصیب فرمائے اور یہ جو عمرہ کرنے والے عاشقان رسول ہوتے ہیں معتمیدین انہیں کہا جاتا ہے جو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو امیر السنت کی جو کتاب رفیق الحرمین ہے اسی میں سے جو ہے وہ رفیق المعتمرین بھی ہے عمرہ کرنے والوں کے مدانی پل بھی ہیں اس میں آپ کو عمرے کا طریقہ بھی ملے گا رفیق الحرمین میں تو عمرے کا طریقہ بھی ہے کیونکہ لازمی بات ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں انہوں نے عمرہ بھی کرنا ہی ہوتا ہے تو عمرے کے لیے کے طریقے اس کے اندر موجود ہیں اور اس میں عمرے کا طریقہ موجود ہے کس طرح ملتظم پر آنا ہے کیا آنا ہے یہ تفصیل آپ وہاں سے پہنچائیں گے ہم جو آپ کو آج اپنے سلسلے میں دکھا رہے ہیں وہ کچھ چیزیں پریکٹیکلز دکھا رہے ہیں اور اس انداز سے ہمارا سلسلہ آگے کی طرف چلے گا اور جامعت المدینہ ہند سے بھی اس وقت ہمارے درمیان ہے ہم کعبۃ اللہ شریف کے چاروں کونوں کے نام اور ایک تفصیلی مدنی گلدستہ آپ کو بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے طلبہ کرام جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ تفصیلی مدنی گلدستہ دکھایا جا رہا ہے سابت اللہ شریف کے چار کونے ایک تو رکن اسمد کہلاتا ہے ایک یہ رکن عراقی یہ کونا یعنی یہ اس طرف عراق شریف ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے گویا یہ تیر بھلے یہ تیر رکن عراقے دکھا رہا ہے اور تیر کے اس حصے کی طرف یہ عراق شریف ہے بغداد شریف ہے کربلا شریف ہے نجف اشرف شریف ہے بسرا شریف ہے یہ سب اس طرف ہے اب آ گیا رکن عراقی کے بعد رکن شامی رکن شامی یہ ملک کے شام کی طرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے اللہ بارک لنا فی شامنا اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما یہ ملک شام ہے اس میں غالباً انبیاء علیہ السلام کے بھی مزار آتے ہیں صحابہ کرام کے بھی مزار آتے ہیں اور بہت ہی یہ پیارا ملک ہے اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان بحال فرمائے اور مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے یہ شام کی طرف ہے اس لیے اس کو رکن شامی بولتے ہیں اب یہ آ گیا رکن یمانی اس کی سید میں یمن شریف ہے یہ بھی بہت پیارا ملک ہے اور اس کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی ابھی شریف میں دعا فرمائی اللہ بارک لنا فی یمن اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت فرما ملتظم کے عین پیچھے کی دیوار جو ہے اس کا نام مستجار ہے رکن یمن یمن شریف کی طرف یہ واقع ہے اور ملک یمن جو ہے یہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے اور وہاں ماشاء اللہ خوب مولود شریف کی جاتی ہے میلاد شریف بہت پڑھا جاتا ہے اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وہاں حضرت سیدنا حود علا نبی والے صلاح اسلام کے مزار فائض الانوار پر سالانہ دھوم دھام سے عرس ہوتا ہے اور وہاں کے عاشقان انبیاء اور عاشقان اولیاء دھوم دھام سے جلوس کی شکل میں وہ سیدنا حود نبینا علیہ سلاۃ والسلام کے مزار پر حاضری دیتے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما یہاں کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا تھا ایک شیخ نے کہ یہاں ایک بزرگ ان دنوں جب بتایا وہ حیات تھے بتایا کہ یہ ایک ایسے بزرگ ہیں ہر وقت سبز لباس میں رہتے ہیں پہاڑوں میں عبادت کرتے ہیں جیسا ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا ایسے پہاڑوں میں عبادت کرتے ہیں اور روزانہ ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور جس دن ان کو زیارت نہیں ہوتی اس دن وہ خوب روتے ہیں گریا ازاری فرماتے ہیں تو اس نے جس نے شیخ نے بتایا نا وہ ترکیب سے موبائل فون کے ذریعے اس وقت مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ موبائل فون کیمرہ والا نکل گیا نکلا مجھے پتا نہیں تھا وہ ایجاد ہو گیا تھا یہ اسی سے شاید مجھے پتا چلا تو موبائل فون کے ذریعے بولا وہی تصویر نہیں کھینچواتے لیکن بولا ترکیب سے ہم نے چھپ کر ان کی تصویر لے لی ہے وہ تصویر دکھائی تو اس بزرگ کی تصویر ان کی آنکھیں بڑی عجیب و غریب میں نے دیکھا تھی یعنی عام لوگوں سے مجھے یہ مختلف لگے اور واقعی ایسی شخصیت کے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے محمد محمد تو کعبۃ اللہ شریف اس کے چار کونوں کی تفصیل اور اس کے ساتھ ذوق شوق کے کچھ مدر پھول آپ نے طریقت امیر سنت کے مدنی گلدستے میں سننے کی سعادت حاصل کی اچھا اس میں جیسے جامع المدینہ فیضان صدیق اکبر آگرہ ہند کے طلباء کے نام ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں تو اب یہ جو ہے نا دو باتیں ہوئی اس میں ایک مستجار کا نام بھی آیا تھا اور مستجاب مستجاب کا نام تو شاید اس بندی گلدسے میں نہیں آیا لیکن یہ کیا ہے کابۃ اللہ شریف کے بعض حصوں کو مستجار مستجاب بھی کہتے ہیں آئیے مدنی گلدستے میں دکھاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے سر کی آنکھوں سے بھی اس کو دیکھنا نصیب کرے ایک بہت مشہور محلہ ہے مکہ مکرمہ کا جس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبینہ والے صلاح والس کا بھی مکان علی شان تھا اسی محلے میں سیدنا صدیق اکبر کا مکان اس مکان علی شان سے ہجرت ہوئی تھی تو شار ال ہجرا ہجرت روڈ اسی محلے محلہ مسفلہ میں بہت بڑا محلہ میلوں پر پھیلا ہوا ہے تو اس یہ محلہ مسفلا میں جو لوگ نماز پڑھیں گے تو ان کا رخ کعبے شریف کی طرف مستجار کی طرف ہوگا یہ مستجاب آ گیا یہ دیوار جو ہے نا یہ مستجاب اعلی حضرت نے اس کا نام رکھا ہے کیونکہ یہاں ہر وقت ستر ہزار فرشتے دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے حاضر رہتے تو مستجاب کون ہے مستجار کون ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے دیکھیے آپ صحیح طرح پہنچتے ہیں نہیں پہنچ پاتے آپ کو مدنی گلدستے دکھا رہے ہیں اور یہ یاد رہے کہ جیسے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو اس میں اتوار تربیتی اجتماع اس کے اندر دہرائی وغیرہ کے سلسلے بھی جہاں ہوتے ہو تو اس طرح امیر سنت کے مدنی گلدستوں کے ساتھ ساتھ دہرائی کی ترکیب ہونی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کر لینی چاہیے آپ امیر سنت کے مدنی گلدستے جو آپ کے مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں بارہ مدنی کاموں میں ہمارے ہاں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ جو ہفتے کے روز ہوتا ہے اول تاخیر اس میں شرکت کرنی ہوتی ہے اور اس میں اول تاخیر شرکت کریں تو اس کے مدنی پھول لکھیں لیکن لکھنے والی جو ڈائری آپ کی ہے نا اس سے آپ نے بیان نہیں کرنا آپ نے اپنے لیے لکھنا ہے سمجھنا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاک کابینہ مکتب سے اس کی نوک پلک سوار کر جب یہ آ جاتے ہیں تو میچ کریں مس میچ جو ہو اس کو بیان مت کریں کیونکہ لکھنے میں سننے میں غلطی ہو سکتی ہے اور شرعی مسائل میں بھی غلطیاں ہم نے اگر لکھنے میں کر دی سننے میں کر دی تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم آگے بیان کر رہے ہوں گے اور امیر سنت کی طرف منسوخ کر رہے ہوں گے کہ امیر سنت نے فرمایا اور کچھ کا کچھ ہو جائے گا پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ سود کو ہم دودھ کہہ دیں گے تو پھر مسائل بہت زیادہ تبدیل ہو جائیں گے اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور پھر چٹکلے بن جاتے ہیں خیر آئیے واپس آئیے ہم جا رہے ہیں اس وقت ہم مدنی گلدستوں میں امیر السنت کے ساتھ مکہ پاک کی سرزمین میں مسجد الحرام شریف میں ہیں اور ہم مستجار اور مستجاب کے کا مدنی گلدستہ دیکھ چکے ہیں مقام ابراہیم بہت مشہور ہے آئیے اس کا ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اس مستجاب کی طرف یہ بیچو بیچ جو حصہ ہے نا اس کے بالکل سیز میں وہ پرنا ہے میزا رحمت سونے کا پرنا ہے اس کے بالکل اہم چیز میں اس دیوار میں یہ جو گنبد آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا اس میں وہ پتھر مبارک ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا والے سلاۃ والسلام نے کابۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی ضرورت نہیں یہ اونچا بھی ہو جاتا تھا نیچے بھی ہو جاتا تھا اور اس کے اندر یعنی کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ سلاۃ والسلام پتھر پر جلوا گر ہوئے تو اس میں آپ کے مبارک قدم ہیں ان کے نشانات بن گئے پتھر میں یہ موجود ہے عام آدمی کا پتھر پر نقش نہیں بن سکتا اللہ نے پتھر کو موم بنا دیا اور تاکہ وہ نشان پڑ گئے اور اس نشانی کو باقی رکھا تو اندر پھر عاشقوں نے کسی دور میں وہ قدم مبارک کے نشانات پر وہ سونے کا پتھر چڑھا دیا ہے سونے کی چادر وہ چڑھا دی ہے اس پر تو ان قدمین شریفین کے نشانہ کی زیارت ممکن ہے روکنے والے روکتے رہتے لیکن عاشقوں کو رستے ملی جاتے ہیں زیارت اندر دیکھ لیتے ہیں ان کی زیارت بھی سعادت ہے اب سعادت کے لیے کریں تو سعادت ہے لوگوں کو کہتے پھرنے کے لیے کریں تو اس کی بات پھر الگ ہے تو یہ مقام ابراہیم یہ پتھر مبارک یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے بد من مقام ابراہیم مسلح اس کو قرآن کریم میں مقام ابراہیم کہا گیا اور اس کے لیے حکم دیا گیا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا مسلح مانے نماز کی جگہ یہ نماز کی جگہ بنائی طواف کرنے والوں کو یہاں آ کر دو رکعت نماز طواف پڑھنی ہوتی ہے افضل ترین جگہ تو یہ ہے کہ اس کے قریب پڑھے لیکن پورے حرم میں جہاں بھی چاہے موقع ملے پڑھ سکتا ہے لیکن اس وقت تو حج کے سیزن میں یہاں رش بہت ہوتا ہے تو اس وقت یہاں پڑھنا جو ہے نا یہ بہت ہی آزمائش ہوتی ہے طواف کرنے والوں کو اس میں تکلیف ہوتی ہے خود نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ریلے آتے ہیں طواف کرنے والوں کو نمازی کو گرا دیتے ہیں تو خوشی و خزو نام کو نہیں رہتا بلکہ ایسے موقع پر مشورہ کا عرض ہے کہ حاجیوں کو مقامی ابراہیم کے پاس نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ لوگوں کو یہاں پڑھنا افضل ہے اچھی بات ہے لیکن اتنی لوگوں کو تکلیف بہت ہوتی ہے آپ کرنے والوں کا راستہ رک جاتا ہے اتنے لوگ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر بعض لوگ اس میں قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں حالانکہ مقام آجزی کا ہے یوں کر کے وہ گھیر کے کھڑے رہتے ہیں بیچ میں عورتوں کو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 نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کس مقام پہ پڑھنا اس میں افضل ہے یہ تو آپ کو بیان کر دیا مگر وہاں کی صورت حال آج کل کیا ہوتی ہے کس انداز کی ہوتی ہے وہ بھی امیر سنت نے بیان کیا تو آپ امیر سنت کے مدانی مذاکرے دیکھا کریں جامع المدینہ بنارس ہند والے بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی دیکھا کریں مدانی مذاکرے اور ہم مقام ابراہیم کا مدانی گلدستہ تو دیکھ ہی چکے ہیں حتیم حتیم کیا ہے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں کابت اللہ شریف کی مختلف ادوار میں تعمیر ہوئی سب سے پہلے تو آپ نے وہ روایت سنی کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ صلاحت وسلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی تو پھر مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی اسی بنیاد پر آخری بار جب تعمیر ہوئی نا تو پیسے کم تھے آج کل کس طرح پیسوں کی ریل پیل تو تھی نہیں تو خرچ کی کمی کی وجہ سے تعمیر کو کچھ باقی رکھ کر بقیہ جو وہ کابے شریف کا اصل حصہ تھا اس کو نصف کوس یعنی آدھا سر ہاف سرکل بنا دیا گیا کہ یہ اب ہاف سرکل کے اندر جو ہے وہ بھی بے آئی نہیں کعبہ ہے یہ تین شریف ہے بابا اس میں جو چلا جائے گویا وہ کھانا کعبہ کے اندر چلا گیا جی ہاں جی حتیم شریف کے جو اندر گیا یہ کعبہ شریف کے اندر آ گیا لیکن نفسیاتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے دروازہ کھلے وہ اندر جائے نا اور جب تک جیے گا اس کے گائے گا کہ میں اندر گیا ہوں حالانکہ حتیم شریف کے اندر گیا وہ بھی کعبے کے اندر گیا اس کا تذکرہ لوگ نہیں کرتے بابا حتیم میں جانے کے دروازے کون سے یہ دونوں طرف اس کے رستے کھلے دروازے نہیں ہیں کے دوران حتیم کے اندر گزرنا جائز نہیں ہے طواف تو کعبے کا کرنا ہے نا کعبے کے اندر طواف نہیں ہوگا تو یہ حج کے سیزن وغیرہ میں یہاں شرتی موجود ہوتے ہیں پولیس والے یہ روکتے ہیں لیکن چونکہ بہت مقامات پہ بھی وہ روک ہی رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ مقام ابراہیم کو بھی نہیں دیکھنے دیتے اور یہ نہیں کرنے دیتے وہ نہیں کرنے دیتے تو اس لیے یہاں بھی روکتے ہیں تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ حاجی لوگ ہاتھ چھڑا کر اندر سے گزرتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ بھی کوئی شہادت کی بات ہے کہ یہ روکتا ہے اس کی نہیں مانوں گا طواف کے علاوہ حتیم میں جا سکتے ہیں بابا طواف کے علاوہ حتیم میں جانا چاہیے یا نماز پڑھنی چاہیے بلکہ کام ابراہیم پر دوگانہ افضل یہ طواف کی جو واجب الطواف پھر کعبے کے اندر اس کے بعد نمبر آئے گا کعبے کے اندر فضیلت کا اور تیسرے نمبر پر یہ فضیلت جو ہے حتیم کے اندر پرنالے کے نیچے یہ مزاب رہنا حتیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام وغیرہ کے مزارات ہیں اچھا اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ حتیم دیر زمزم حضر اسود اور اس ایریا میں ستر انبیاء علیہ مسلاط والسلام کے ہیں اگر کسی حاجی صاحب بابا کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے کابت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے میں یہ کہ جس طرف چاہے منہ کرے اس طرف نماز ہو جائے گی جی حتیم کعبہ <clears throat> تک تو ہم پہنچے اور لازمی بات ہے ہم یہاں پر پورے تفصیلی مسائل نہیں بیان کر رہے یہ ہم آپ کو پہلے بیان کر چکے کچھ پریکٹیکلس کچھ چیزیں کچھ معلومات کچھ کابت اللہ شریف کی اور اس میں کچھ مسائل بھی الحمد چل رہے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں میزاب رحمت کی طرف کابت اللہ شریف کے آپ یوں سمجھے کہ ہم گرد گھوم رہے ہیں اور ہمارے درمیان اس وقت جامعات المدیدہ ٹانڈا ہند موجود ہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ ہے آئیے چلتے ہیں میزاب رحمت کی طرف اللہ تعالی ہمیں رحمتوں سے مالا مال کرے چلیے یہ میزاب رحمت کی زیارت ہو رہی ہے یہ میزاب رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سونے کا پرنالا ہے عربی میں اس کو میزاب بولتے ہیں اور میزاب رحمت ہی یہاں سے تو رحمت ہی برس نہیں ہے یہ بارش میں لوگ اس کے نیچے نہاتے ہیں باغ باغ کے یہ بھی سعادت ہے لیکن عورتوں سے ٹکرانا پھر فطر کھل جانا ایک تو پتلے کپڑے کا احرام باندھتے ہوں گے پھر احرام چپک جاتا ہوگا بازوں کے کھل بھی جاتے ہوں گے تو یہ بے ستریاں بھی ہوتی ہوں گی تو اس لیے ایسے موقع پر احتیاط کے دامن ہاتھ میں رہے اور جذبات سے کام نہ لیا جائے یہ پرنالا شریف رخ کس ہے پرنالے کا اس کا پرنالے شریف کا رخ کس طرف ہے جی یہ اس کے اہم سیدھ میں دیکھیں گے نا تو مسجد نبوی شریف کا جو پلر ہے سائز میں چھوٹا عظمت میں بہت بڑا اس پر لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرف اگر مزید آگے بڑھتے ہیں تو باب مدینت المنورہ مسجد الحرام کا دروازہ ہے اور اب باہر نکلیں تو سوئے مدینہ مدینہ روڈ ہے تو کہا جاتا ہے کہ نظام رحمت کا رخ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے یعنی مزار پور انوار میں میرے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ سمت تشریف فرمائے تو قبلے کا یہ حصہ چہرے انور کی گویا زیارت کر رہا ہے یا یہ انڈیکیٹر ہے کہ اس طرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ٹھیک میزاب رحمت آپ نے سنا اور میزاب رحمت کے تعلق سے اس کی ایک اس کی بات بھی آپ نے سنی ہے مزاب رحمت کے تعلق سے اور مزاب رحمت میں دیکھیں بارش کی بات بھی کی ہے بارش لازمی بات ہے مزاب رحمت صاحب با بارش ہے مگر اس بارش میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں یہ مدنی پھول بھی امیر علیہ نے بیان کیا ہے کعبۃ اللہ شریف کی دیوار اور غلاف وغیرہ کے تعلق سے جو غلاف وغیرہ بھی چڑھتا ہے کابۃ اللہ شریف پر اس کے تعلق سے بھی امیر السنت نے بیان کیا ہے آکولہ ہند جامعات المدینہ کے طلباء کرام بھی اس وقت ہمارے درمیان ہیں اور دیوار کعبہ غلاف کعبہ کے تعلق سے امیر اہل سنت کے مدنی پھول یہ بہت قیمتی ترین مدنی پھول آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں بڑی توجہ سے سنیے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں یہ جو کالا کالا نظر آ رہا ہے اصل کعبہ شریف جیسے یہ نا یہ یہ پتھر شریف کی اینٹیں اور یہ کالا کالا جو ہے یہ رنگ نہیں ہے یہ پردہ ہے غلاف ہے جس کو بولتے ہیں نا تو یہ چاروں طرف یہ غلاف اس کا لگا ہوا ہے اور یہ اس میں غالباً سونے کے تاروں سے اس کی کڑائی ہوتی ہے اور اس پر سال یا سالوں تک کام ہوتا رہتا ہے یہ بہت کروڑ ہاں کروڑ روپیہ اس میں صرف ہوتا ہے اس پر تو یہ فضول خرچی نہیں ہے باللہ یہ کعبے کے احترام میں یہ ڈالا جاتا ہے اسی طرح مزار اولیاء پر اگر کوئی چادر چڑھاتا ہے تو یہ بھی فضول خرچی نہیں ہے کہ یہ مزار اولیاء کی اس میں تعظیم ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی انہیں یعنی عظمت پیدا ہوتی ہے اسی طرح جشن ولادت میں جو چراغا کیا جاتا ہے یہ بھی فضول خرچی نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بڑھتی ہے اور ہمارے یہاں تو اس کے دلائل موجود ہیں کہ بعض کفار جشن ولادت کا چراغا اور جلوس میلاد دے کر مسلمان ہوئے اسی طرح نظر و نیاز کرتے ہیں بزرگان دین کا تو یہ بھی فضول خرچی نہیں ہے کہ لا اسرافا فی الخیر بلائی میں کوئی فضول خرچی نہیں یہ بلائی کے کام ہے اس میں اربوں روپیہ خربوں روپیہ خرچ کرے تو فضول خرچی نہیں اسی طرح کوئی ہر سال حج کرتا ہے ہر سال نفلی حج کرتا ہے اور بہت انہیں خرچہ کر کے حج کرتا ہے نوز و بدلا اس کو بھی فضول خرچی نہیں کہیں گے یہ بالکل جائز کار ثواب اور عین سعادت کی بات ہے اسی طرح جو سال میں دس مرتبہ بارہ مرتبہ عمرے کے لیے سفر کرتا ہے اس کو بھی نوز باللہ فضول خرچی نہیں کہیں گے یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب یہ کیوں اتنا خرچہ کرتے ہو کہ یہ سب غریبوں میں بانٹ دو تو تم اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہو اور لاکھوں روپے لٹاتے ہو تو یہ غریبوں بانٹ دو پہل پہل تم کرو آگے بڑھو ہم تو سوچیں گے بھی نہیں کہ ہم مطلب کیا کریں ہم تو صحیح کرتے ہیں نہ شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے کا دھواں کیا جاتا ہے کروڑوں روپے یعنی کہ فضولیات میں مالدار لوگ شادیوں میں اڑاتے پچاس پچاس قسم کی ڈشے بناتے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رقم بچاؤ سادگی سے شادیاں کرو اور بچے ہوئے پیسے جو ہیں وہ غریبوں پر خرچ کرو باقی یہ سفر یہ تو سب منسوس ہے جو شریعت میں اب بعض اوقات کسی کو جوش چڑھتا ہے تو بولتا ہے یہ اتنی ساری کروڑوں اربوں روپے کے جانور تم کیوں ذبح کرتے ہو قربانیاں کیوں کرتے ہو تو یہ سارے منسوخ ہیں شریعت میں موجود ہیں اللہ اور رسول کا حکم ہے تو جب اللہ اور رسول حکم دے دیتے ہیں کسی کام کا تو نوز و بلّہ اب وہ فضول نہیں ہوتا فضول رہتا ہی نہیں ہے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ٹھوکر ہی کھانی ہے کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد علی الحبیب سلام تو امیر علیہ سنت کا آپ نے مدانی گلدستہ دیکھا ہے بارہویں شریف کے تعظیم کے تعلق سے ہو یا مزارات کی تعظیم کا معاملہ ہو یا کعبۃ اللہ شریف کی تعظیم کا معاملہ ہو اس پہ خرچ کیا جائے گا اور بہت قیمتی مدنی پھول امیر علیہ سنت نے بیان کیے اور شادیوں میں خرچ کرنے والوں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے غریبوں کی بالکل امداد کرنی چاہیے ساتھ ساتھ ان معاملات کے ذریعے جو اسلام کو تقویت پہنچتی ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلامی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کے فوائد ہماری سوچ میں ہونے چاہیے اچھا ہم نے آپ کو مغرب گلدستہ تو دکھایا ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف آ گیا اب لازمی بات ہے آپ کو حج کا پورا طریقہ بھی تو آنا ہے جس حاجی نے جانا ہے جس نے مدینہ جانا ہے اس کو بھی یہ ساری باتیں آنی چاہیے مدینہ بارستہ مکہ شریف ہوتے ہوئے ہم نے مدینہ پہنچنا ہے یا بعض کی براہ راست حاضری ہی مدینہ شریف کی طرف ہوتی ہے تو عمرے کے لیے جانا ہو حج کے لیے جانا ہو احکام سیکھنے ہیں اور بہت کچھ جاننا ہے اور آپ جہاں بھی ہوں مداری مذاکرے آپ کے ساتھ امیر علیہ سنت کے ذریعے اگر آپ یہ ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں کمیونیکیشن کے اس جدید دور میں وقت کی کمی کے باعث انسان مصروف ترین زندگی بسر کر رہا ہے امت کی خیر خائی اور آسان ذرائع سے علم دین کے فروغ کے لیے الحمد للہ ازا فیضان مدنی مذاکرہ حصہ اول حصہ دوم حصہ سوم کے بعد فیضان مدنی مذاکرہ حصہ چہارم جس کے ساتھ حج و عمرہ اور قربانی کا طریقہ بھی موجود ہے زائرین مکہ و مدینہ عازمین حج و عمرہ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مناسب حج کی ادائیگی کی باریکیوں عمرہ کے طریقہ اور دیگر اہم فریضوں کے متعلق دینی معلومات یکساں میسر آ جائیں حج و عمرہ کے مسائل کے ساتھ ساتھ قربانی کے مسائل سے متعلق بھی زیادہ سے زیادہ معلومات کا حصول ممکن ہو سکے یہ سب آپ کو میسر ہوگا فیضان مدنی مذاکرہ حصہ چاروں میں اس میموری کارڈ میں ہے آپ کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے حج و عمرہ اور قربانی کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر سو مدنی مذاکرے رسول اللہ کے ساتھ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ جان سن کر جمعہ کے لیے پہنچنے کی کوشش شروع کر دینا یہ واجب ہے ہر شخص پر فرض عائن ہے کہ اس کو نمازوں روزوں کا وقت معلوم ہو مسلمانوں دل کچھ کرنا شروع کر دینا یہ معاشرہ کی تیزی سے تبدیل ہو جائے گا گناہوں کا زور ہی ختم ہو جائے گا ساری ختم ہو جائیں گی حج و عمرہ کے مسائل اور دلچسپ معلومات پورا یہ احرام باندھ کر چار دیواری کے اندر تھوڑا چلنے پھرنے کی پریکٹس کر لینی ورنہ کیا ہوگا آپ اچانک باندھیں گے پھر چلو بھائی ایئرپورٹ اب ایئرپورٹ پہ ڈھیلا ہے تو پریشانی زیادہ ٹائٹ ہے تو پریشانی کھل گیا تو پریشانی اصل رمل شروع کیسے ہوا کہ وہ کفار پر اس وقت روب ڈالا گیا تھا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ صحابہ کرم اس طرح چلے تھے تو وہ ادا رکھی گئی ہے جس طرح بہادر آدمی وہ کسی پر روپ ڈالنے کے لیے چلتا تو اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم اور مٹھیاں بند کر کے جیسے کسی کو وہ روب ڈالنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور قربانی کا طریقہ بھی موجود ہے جانور کتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد کٹتا ہے تڑپتا ہے بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے ذبح کے وقت خوشی منانا غفلت کی علامت اس سے بچنا چاہیے اس کی جگہ میں ہوتا تو اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوتی امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی سفر مدینہ جانور کی قربانی قربانی کے جانوروں سے متعلق دلچسپ معلومات موجود ہے علم و آگاہی کا ایک قیمتی خزانہ فیضان مدنی مذاکرہ حصہ چہاروں بما حج و عمرہ اور قربانی کا طریقہ Madani Muzakra memory card download کرنے کا طریقہ دعوت اسلامی